حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے تالاب کے پاس تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ عز و جل آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی امت کو قرآن مجید ایک حرف میں پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کا طلبکار ہوں یعنی اس سلسلے میں رعایت مطلوب ہے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو قرآن مجید دو حروف میں پڑھائیں آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی آفیت اور بخشش کا طلب کار ہوں میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی پھر وہ تیسری دفعہ آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو قرآن مجید تین حروف میں پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی آفیت مغفرت کا خاص کار ہوں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ ان میں سے جس حرف میں پڑھ لیں درست ہے ابو عبدالرحمان یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کی صنعت کے بیان میں حکم کی مخالفت کی گئی ہے منصور بن محتمیر نے ان کی مخالفت کی ہے انہوں نے اس روایت کو ان مجاہد ان عبید بن عبیر مرسل بیان کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر نو سو چالیس